اپنا حل ہے کوئی آدمی یہ چاہے کہ عقل سے ان کاموں کو کرنے لگے جن کاموں میں نبوت کی ضرورت ہے تو ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا نبوت یہ بتاتی ہے کہ کافر آدمی کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور نبوت کی بتاتی ہے کہ مومن انسان کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ فرعون کی لاش اتنے ہزار سال سے ہمارے سامنے ہے ہمیں تو کچھ پتا نہیں چلتا یا ایک لاش برآمد ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی اچھا بندہ ہوگا آج سے پانچ ہزار سال پہلے اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے اور یہ اب جنت میں ہے یا جہنم میں ہمیں ظاہر میں کچھ پتا نہیں چلتا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے امور ہیں جن کے لیے نبوت کی ضرورت ہے محض انسان کی عقل ان چیزوں پر فیصلہ نہیں کر سکتی اور عقل کی بے چارگی کا حال یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس نے انجام کو چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر چیز کا انجام اچھا نکلے اب وہ مختلف کام کراتی ہے کہ تم یہ کام کرو تاکہ انجام اچھا نکلے مثلا سردیوں میں گرم کپڑے پہنو تاکہ بیماری نہ لگے گرمیوں میں کھلے کپڑے پہنو تاکہ تمہیں گھبراہٹ نہ ہو اب مانا بیماری لگ گئی پھر کیا ہو گیا پھر بخار ہو گیا پھر بہت زیادہ کیا ہوا مر گئے نا تو عقل سے کوئی پوچھے کہ موت جس وقت آتی ہے اس وقت تو تم بچا نہیں سکتی وہ تو آنی ہی آنی پھر یہ جو پہلے سب کچھ کیا جاتا ہے یہ جس چیز سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ وقت پہ آئی ہوئی ٹلتی ہے تو عقل کا یہ حال ہے بے چارگی کا انسان ان چیزوں کو اس لیے کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ فوراً نتائج سامنے آئے اور ادھر اس نے جی کھایا خالص اور صبح ہوتے ہوتے چہرے میں سرخی آ جائے تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ فوری طور پر اثرات مرتب ہوں عقل جب اس کے ساتھ طبیعت کی ملتی ہے تو کہتی ہے اچھا یہ کام کرو یہ کام نہ کرو اور انجام پھر وہاں پہنچ کے انسان سوچتا ہے تو کئی مرتبہ عقل سے طے شدہ کیے ہوئے کام انسان کے کام نہیں آتے اور کسی اور ذات کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور عقل چاہتے ہوئے بھی اسے رد نہیں کر حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ نے عالم مثال کا اس بات کیا اور یہ بتایا کہ ایک اور جہان بھی ہے اور جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو اس جہان میں ان چیزوں کی اپنی اپنی شکلیں ہیں اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو بہت قریب سے سمجھا جا سکتا ہے خواب پر غور کر کے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے اور زندگی میں کئی مرتبہ ایسے خواب انسان کو آتے ہیں کہ اگر وہ غور کرے تو پتا چلتا ہے کہ یہ خواب میں جو میں نے شیر دیکھا تھا تو اس سے مراد یہ آدمی خواب میں میں نے چھپکلی جو دیکھی تھی تو اگلے دن کوئی بری خبر سننے کو مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکرو اور ناگوار اور وہ چیزیں جس سے طبیعت نفرت کرے ملامت کرے یہ چیز پیش آ جائے سانپ دیکھتا ہے اور پھر کسی دشمن کی اطلاع آ جاتی ہے بہت سی چیزیں انسان اگر خواب عالم رویا پر غور کرے تو اس کی تعبیرات جو سامنے آتی ہیں تو وہ ایک خاص طرح کی لینگویج ہے اسے پڑھنا پڑتا ہے جس کو اللہ وہ صلاحیت دے دے کہ وہ اس زبان کو پڑھ سکے تو وہ اس زبان کو پڑھ کر بتا دیتا ہے کہ بھائی جو چیز آپ نے دیکھی ہے اس کا انجام یہ مثلا ابن سیرین رحمت اللہ کے متعلق یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا علم انہیں عنایت فرمایا تھا اب یہ ایک زبان ہے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میں آزان دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا امید ہے انشاءاللہ تم حج کرو گے ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے دیکھا ہے آزان دے رہا ہوں تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے تنہائی میں چلو تو لے گئے اور کہا اللہ سے معافی مانگو چوری کر کے اب آدمی پریشان جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا جی حضرت چوری تو کرتا فرمایا پر میں اللہ سے معافی مانگو تو شاگردوں نے بعد میں پوچھا کہ تنہائی میں جو بات انہوں نے بتا دی تو انہوں نے کہا کہ اس دن ایک آدمی آیا اور آپ نے کہا کہ حج کرو گے آج آیا تو آپ کہتے ہیں چوری کرو گے وجہ تو انہوں نے کہا وہ جو آیا تھا نا تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ آدمی آزان دے رہا ہے شکل صورت سے شریف آدمی معلوم ہوتا ہے چار ڈھال بھی ٹھیک ہے مہینہ سا ہے تو فوراً پتا چلا ذہن میں آیا کہ یہ زیفا کا مہینہ ہے تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات حج کے گنے چنے مہینے یعنی شبال کیونکہ لوگ شبال میں آرام باندھنا شروع کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہنے لگے میں اس سے سمجھا کہ یہ آزان جو دے رہا ہے تو یہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے اللہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ اور آپ آزان دیجئے پکاریے لوگوں کو حج کے لیے تو اس کی میں نے تعبیر دی کہ تم حج کرو اور یہ جو دوسرا آیا تو اس کے آنے سے چار ڈھال سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے شریف لوگ ایسے نہیں چلا سکتے تو جب اس نے کہا کہ میں نے آزان دی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کے قافلے میں پکارنے والے نے پکارا اللہ نے کہا ازن محسن پکارنے والے نے پکارا آزان دی اس نے کہا یہ تو الحیر قافلے والوں سارے لسارقون تم ضرور یقیناً چھوڑو تو میں سمجھ گیا کہ یہ چوری کرتا اب یہ آزان دینا ایک زبان ہے اب اس آدمی کے لیے کیا سمجھنا ہے یہ تعبیر والا سمجھتا ہے تو بالکل قریب کی مثال سے آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کے خواب میں ایک چیز دکھائی گئی اور خواب میں جس چیز کو دکھایا گیا اس کو سمجھنے والے نے سمجھ کہ کیا ہے یوسف علیہ صلاح السلام کو سات رائیں دکھائی گئی دبلی پتلی اور پھر موٹی تازی تو انہوں نے کہا یہ موٹی تازی تو ہے جو سات سال آئیں گے بڑی خوشحال کی اور یہ دبلی پتنی ہے کہ قید پڑ جائے گا یہ ساری چیزیں ایسی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے باپ دیکھا اور وہ یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ سے کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ترازو کے ساتھ چمگادڑ آ کے چپک گئے اور ترازو کے ساتھ انہوں نے جنگٹا اپنا لگا لیا ہے تو حضرت نے تعمیر دی جی اور الراب علی صاحب اگر یہ باتیں سچ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہندوستان میں ایسا کال اور قہر پڑے گا کہ مائیں اپنے بچے بیچتے اور واقعی وہی ہوا تو اب یہ تعبیر تھی انہوں نے دی وہ اس سے یہی سمجھے تو یہ عالمی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے جو عمل ہم کرتے ہیں جو آدمی دیکھتا ہے اس کو عالم مثال میں کوئی شکل دی جاتی ہے کہ جتنے اعمال بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی خاص شکل و صورت ہے اور وہ لا کے یہاں پیش کی جاتی ہے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بہت احادیث نقل کی ہیں جس سے انہوں نے دلیل یہ دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ عالم مثال کا ایک وجود ہے مثلاً یہ کہتے ہیں کہ کالن نبی وسلم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الرحم اللہ تعالی نے جب رحم کو پیدا کیا قامت تو کھڑی ہو گئی فقالت اور کہنے لگی کہ حاضر مقام العائز بکا من الخطیعاتی اے اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بنا دی جاتی ہے توڑنے سے پوری حدیث کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا یہ جتنی چیزیں ہم سنتے ہیں آج سے چار پانچ صدیاں پہلے تک ان چیزوں کا وجود بہت مشکل مثلا ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ فالج ہو جاتا ہے شوگر کے ذریعے سے اور فالج ہو جاتا ہے کہ جسم کی کچھ رگیں گویا کے پھٹ جاتی ہیں اب یہ فالج کب سے چلا آ رہا ہے بلڈ پریشر کے ذریعے فالج ہو جاتا ہے خون کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے یہ فالج چلا آ رہا ہے ہزاروں سال اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ فالج جو ہے انبیاء علیہ السلام کی بیماری کہ جب ان کی نبوت کا کام پورا ہو جاتا تھا قوموں پہ عذاب آ گیا جو ہونا تھا ہو گیا پھر ان میں سے کچھ لوگوں پر فالج گرا دیا جاتا تھا فالج والے آدمی میں بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی توجہ ایک طرف بس بالکل لگ جاتی ہے اب وہ آدمی گویا بالکل معذور ہو گیا اللہ نے چاہا کہ ہر طرف سے توجہ کٹ کے میری طرف لگ جائے یہ اس میں حکمت علیہ کو فالج ہو جایا کرتا اب بارش کب ہوتا تھا جب انبیاء علیہ السلام کو ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پیچھے آپ دیکھیں تو چھ سو سال تو عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں اس کے بھی پیچھے آپ دیکھیں تو ہزار دو ہزار سال لیکن اس بلڈ پریشر کو کوئی آدمی ماپ نہیں سکا کہ آخر شارے خون شارے دم جسے کہتے ہیں یہ کتنا ہوتا ہے اب جب آدھا ایجاد ہوا تب پتا چلا کہ اتنا بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے اسی پہ ہوتا ہے ساٹھ پہ ہوتا ہے ستر پہ ہوتا ہے وفات کے وقت زیرو ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس سے پہلے اگر کوئی کہتا بخار کو لے لیں تو اس تھرمامیٹر کی ایجاد سے پہلے کوئی کہتا کہ جناب شدید بخار ہے یا کم بخار ہے اتنا ہی ہو سکتا تھا تو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ہنڈریڈ کے درجے کا ہے یا ہنڈریڈ اینڈ ون ہو گیا ہے کتنا ہو گیا کتنا کچھ نہیں ترقی نے یہ بتایا سائنس کی کہ بخار کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہ اللہ علیہ جب عالم غیب کو دیکھتے ہیں تو وہ ان حقائق کی اطلاع پا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا اس جہان میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اب ہم نے چونکہ دیکھا نہیں جیسے آج سے پانچ سو سال پہلے ایک آدمی اگر زندہ ہو کے آ جائے تو وہ تو حیرت سے بھر جائے کہ شاید جادو کی دنیا کوئی آ گئی ہے اتنا زمانہ تبدیل ہو گیا ہے اسے کون سمجھائے دنیا میں تم آئے ہو یا بچوں کو بھی پتا ہے کہ تھرمامیٹر کیسے یوز کرتے ہیں اور درجۂ حرارت کیسے کم یا زیادہ ہوتا ہے بالکل ایسے ہی یہ جو جہان اگلا آنا ہے ابھی ہمیں پتا نہیں ہے لیکن فرض کر لیجیے کسی آدمی کی موت آج سے پچاس سال بعد آنی ہے تو جب اس دنیا میں جائے گا تو پھر اس آدمی کو پتا چلے گا کہ وہ انبیاء علیہ السلام جو کہتے تھے یہ بالکل صحیح تھا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے اس وقت کی جب یہ کائنات بنی بھی نہیں یہ بن گئی ہوگی لیکن اللہ نے انسانوں کو جب بنانے کا فیصلہ فرمایا تو کئی چیزیں پیدا فرمائی اللہ نے رحمت کو پیدا فرمایا اللہ نے رشتے داری کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا فرمایا اللہ نے و فاقہ کو پیدا فرمایا اور اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خدا نے انہیں میں کھڑا کر کفر کی کیسی شکل ہوگی بظاہر بڑا بدسورت ہوگا ایمان کی کیسی شکل ہوگی بظاہر یہ ہے کہ بڑا نورانی ہوگا اب رشتے داری کی کیا شکل تھی رحمت محبت اس کی کیا شکل تھی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے کھڑا کر دیا اور اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی سبوں سے نکل کے آگے جانا چاہتی تھی اللہ نے اپنا ہاتھ مارا انہیں پیچھے کر دیا فرمایا ایک تو فقر و فاقہ یہ کفر سے آگے ہونا چاہتا تھا اس لیے یہ تھوڑے بہت غریب لوگ مسلمان نظر آتے ہیں نا اگر اس دن یہ فقر و فاقہ کفر سے آگے جلا جاتا تو لوگ غربت کی وجہ سے فقر کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیتے لوگ کافر ہو جاتے ہیں کفر غالب آتا اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسد یہ پیچھے تھا اس نے چاہ کہ خدا کی تقدیر پر غالب آ جائے اللہ نے اسے ہاتھ مارا اور پیچھے کر دیا اگر خدا اسے پیچھے نہ کرتا تو یہ تقدیر پر غالب آ جائے حسد اچھا، کیا ہے حسد ہے زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ اللہ نے جو انعام اس پہ کیا ہے بس وہ ختم ہو جائے مجھے ملے نہ ملے اس انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے اور حسد لوگ ان چیزوں میں بھی کرتے ہیں معاذ اللہ جو چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں اور یہ حسد آدمی کو اتنا کنگال کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جسے آگ ایندھن کو کھا جاتا ہے خاص طور پہ ان امور میں جو امور غیر اختیاری ہوتی ہے کسی آدمی کا خرچ پڑا ہے اب کام تھا دوسرا جب رہا ہے کہ اس کا کر بڑا ہے کسی کا رنگ ہو رہا ہے اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کا رنگ کیوں ہو رہا ہے کسی آدمی کو اللہ نے بنا ہے اب وہ اس جلن میں ہے کہ میرا بچہ اتنا ذہین کیوں نہیں ہے کہ اتنا ذہین کیوں ہے کسی کو اللہ نے تجارت میں برکت دے دی پیسہ آ رہا ہے اب کس کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کے بعد پیسہ کیوں ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے ایک آیت میں سمیٹ دیا اور اللہ نے بھول کے بھی تمنا نہ کرنا اردو محاورے میں اگر ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے اتنا اپنے آپ کو بچاؤ کس چیز سے جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر ترجیح دے دی ہے اللہ نے کسی پہ زیادہ فضل فرما دی ہے کسی پہ کم کام کیا ہے اللہ نے اللہ تو تمنا تمنا بھی نہ کرنا بھول پہ سوچنا بھی نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مگر کیسے نہ سوچے دل میں تو آتا ہے کس کے ساتھ اتنی مہربانی کی اور میں کیوں معلوم اللہ نے کہا اس کا حل ہم تمہیں بتا دیتے ہیں وہ یہ کہ وقت اللہ من فضل اللہ سے اس کا فضل مانگا سیدھی سادی بات اس کا فضل مانگو اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے حقیقت شریف اولاد باپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرتی مرتبہ ہوتا ہے والد نے اس کو زیادہ دے دیا مجھے کم دیا تو بہو کہتی ہے کوئی کہتا ہے کہ جا کے والد سے کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے چلنے تو والد ہے نا جو کیا ہے تو کیا ہے شریف لوگوں میں یہی ہوتا ہے باپ پر اعتراض نہیں کر سکتا اللہ پر اعتراض کرنا کہ خدایا اس کو کیوں رنگ ایسا ملا ہے مجھے کیوں ایسا ملا ہے اسے علم کیوں زیادہ ملا ہے مجھے تھوڑا کیوں ملا ہے اس کے پاس پیسے کیوں ہیں میرے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ مالک کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے اور اگر اس سے غصہ آ جائے تو جو پہلے کچھ ہے ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے اب کر لو جو کر یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کر حضرت نے کوشش کی تقدیر سے بڑھ جائے فکر واکا نے کوشش کی کہ یہ یہ یہ کفر سے بڑھ جائے اللہ نے دونوں کو پیچھے کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے رحمت کو بھی پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے وہ حدیث کہ بھائی میں تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ اس حدیث کے بعد جو حدیث کریں گے آپ اس سے اندازہ لگائیے اس رحمت نے اٹھ کے اللہ تعالی کی کمر پکڑ لی حدیث یہ الفاظ آئے ایسے جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب پہ انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے لیکن سر درد یہ ہے کہ ہم نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ سننا چاہیے حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر جد اللہ میں عقیدے کی بحث کی ہے وہ سب نپٹا چکے ہیں وہ سو سے زیادہ بیانات ہیں صرف عقیدے ہی پہ اور وہ عقیدہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے تعلق رکھتا ہے ابھی اس کو چل رہا ہے ایک سو پانچ کے قریب ہو گئے ہیں نبوت اس کے بعد کی بحث اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ اس میں کالی ڈھال لی آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل وقت کوئی پیش آ جاتا ہے تو انسانوں میں یہ عادت ہے کہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے گٹوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ جی یہ کام کرتے ہیں یہ نہ کرتے اسی طرح یہ رحمت اٹھی اور اتنے سے جگا کے کولی بھالی یعنی جا کر کمر سے لپٹ گئے اور کہ اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج لوگ ظلم کریں گے مجھ سے کام نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے جی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لائے ہیں رائع حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ لما اللہ اللہ الرحیم تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس کا آزا مقام القتحیتی اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کاٹنے سے توڑ دینے سے رشتے داریاں منقطع کرنے سے پناہ مانگی جاتی ہے یعنی میری میرا اثر دنیا میں یہ ہونا چاہیے کہ لوگ مل جل کر رہے ہیں رشتے داریاں قائم رہیں میں تیری پناہ مانگتی ہوں مجھے دنیا میں نہ بھیج اللہ تعالیٰ نے پوری حدیث آ گئی ہوں میں کہ رحمت سے کہا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں گئے اور پھر اللہ نے کہا اس رحمت کے سو ٹکڑے کرو اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایک ٹکڑا دنیا میں بھیج دو اور جب سے آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے بھی جو مخلوقات رہتی تھیں ان سے دیکھ کے قیامت تک وہ ایک ٹکڑا پورا لوگوں میں تقسیم کیا گیا آپ نے فرمایا حتیٰ کہ تم مرغی کو دیکھتے ہو جانور کو کہ اس کا پنجا اپنے بچے پہ آ جاتا ہے تو وہ فوراً اٹھا لیتی تو فرمایا یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے جو انسانوں اور حیوانات کو سب کو دی گئی اور ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے فرشتوں کو کہا انہیں رہنے دو قیامت کے دن ہم اس رحمت سے کام لیں گے ننانوے بڑی رحمت ہے پروردگار کی ایک حصہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کر دیا جس چیز سے انسانوں سے رحمت کا اظہار نہ ہوتا ہو ایک آدمی نے ہمارے یہاں اب یہ عام چیز ہے لیکن حدیث میں کتنی ممانعت اس کی آئی ہے علم نہیں ہوتا نا ایک آدمی نے جانور لیا اور ذبح کرنا چاہتا تھا اسے چھری تیز کرنی شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اور آپ اس سے دو موتیں جمع کرتے موت تو آنی ہی آنی یہ جانور جو چھری دیکھ رہا ہے یہ بھی تو ایک موت ہے نا اسے بھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اسی لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جانوروں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو منع فرما دیا کہ کم چھری سے جانور دبا نہ کرو آپ نے فرمایا ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو جب تم نے دبا کرنا ہو تو تیز چھری لے کے دبا کیا کرو یعنی اس کی جان ایک دم سے نکل جائے ایسی صورت ہونی چاہیے تو اللہ نے اس رحمت کو پیدا کیا اور انسانوں حیوانوں سب میں تقسیم کر دیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے تو نو یا دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی اپنے بیٹوں کو ایسے نہیں چوما جیسے آپ ایک کو چوم رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جواب سے دیا آپ نے فرمایا اگر خدا نے تیرے دل سے رحمت کے جذبات چھین لیے ہیں تو میں تو ایسا نہیں اسی لیے حکم دیا کہ کسی چیز کے بھی چہرے پر نہ مارو اسی لیے بچوں کے چہرے پر پڑ مارنا منع نہ چاہیے حتیٰ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جاتے تھے اور بعد میں بھی جب جنگ میں تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ تلوار کافر کے چہرے پر نہ لگے کہ جسم کے کسی اور حصے پر لگے تربیت ہوئی ہوئی تھی نا کہ چہرے پہ نہیں مارنا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ایک خاص صورت دی ہے اللہ نے رحمان کی صورت پہ اسے پیدا کیا ہے یعنی انسان کا چہرہ رحمت کا یا وحشت کا یا کسی بھی چیز کا نظر ہے انسانوں کے چہرے کی عزت ہے بہت ایک عورت کی لاش دیکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے واپس میدان جنگ سے بڑے افسوس کا اظہار کروایا اور آپ نے اس کی نے کیا قصور کیا تھا کس نے اسے مار دی یہ ساری چیزیں رحمت کی ہیں اور اس رحمت کو تقسیم ایسے کیا گیا کہ آپ اس کی مثال دیکھ لیں جیسے وہاں روم نے مصنوعی میں کہا ہے یہ بزرگ جو ہے نا بہت سے قصے کہانیاں ایسے ہی نقل کر دیتے کوئی سچائی نہیں ہوتی اس میں کتنے ہی قصے مذہبی میں آئے ہیں موسا علیہ السلام نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا عیسا علیہ السلام نے کہا کوئی سچائی نہیں ہے اس میں سب جھوٹ ہے لیکن وہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ موسا اور عیسا علیہ السلام کے قصے ذرا ذوق سے سنا کرتے تھے گاؤں دیہات کا ماحول ہوا کرتا تھا لوگ شام کو جم کے بیٹھتے تھے نبیوں کی باتیں ولیوں کی باتیں علیہ السلام السلام سنا کرتے تھے نا تو کسی نہ کسی کا نام بیچ میں ڈال دیتے تھے اور جو چیز اصل میں ثابت کرنا ہوتی تھی نا وہ چیز ہوتی تھی اصل قصہ کہانی ایسے ہی ہوتا ان آدمیوں کے نام بھی نہیں ملیں گے نے لکھا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو حسن سے متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کرنا تھا تو بہت بڑا مٹی اور گالے کا ایک ڈھیر لگوایا اور مٹی میں پانی دلوا کے گارا اس کا بنوا دیا اور اس کے بعد کہا کہ حسن اس پہ چھڑک دو تو اللہ جو خود حسن ہے اس اس نے حسن کا کچھ ٹکڑا دے دیا جس پہ چھڑک دو تو جتنا جس مٹی پر پڑا حسن اس پانی کا حسن کا پانی جتنا جس مٹی پر پڑا دنیا میں اتنا ہی خوبصورت ہو گیا تو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تم اس مٹی پر جو حسن کا حصہ پڑا تھا اسے دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو تم تصور کرو قیامت میں جب سراپا حسن تمہارے سامنے آ جائے گا تو پھر تم کیسے سجدہ نہیں کرو کہتے اس دن تمہارا کیا حال ہوگا یہ تو دنیا میں حسن ہے جس کے ساتھ اللہ نے مٹی کو ملا دیا اور جب مٹی نہیں ملی ہوئی ہوگی ایکسلوٹلی بیوٹی حسن وہ کو بالکل مجزد تنہا شکل میں آئے گا تو اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا اسی طرح اللہ نے رحمت کو تقسیم کر دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ رحمت بھی کسی زمانے میں پیدا ہوئی تھی پھر اللہ نے اس سے گفتگو کی تھی اب یہ کہاں پیدا ہوئی تھی کون سا یہ جہان یقیناً نہیں تھا زمین پہ کہیں رحمت کو نہیں رکھا گیا آسمان نہیں تھا کہ اور تھا وہ کہتے ہیں وہ جو عالم اور دنیا تھی وہ عالم میں دوسری حدیث وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بکرا اور آل عمران تاقیان یوم القیامہ قیامت کے دن یہ دونوں لائی جائیں گی کہ ہوا بوا متان جیسے کہ یہ دونوں بادل ہیں او گیا یتان او فرقان من طیرین جیسے کہ پرندے کے پر ہیں سباب تو آج جان آنا ہی اور یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دلیل پیش کریں سورہ بکرا کیا ہے سورہ عمران کیا ہے بنیادی طور پر اللہ کا کلام ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم دیکھتے ہو نا دو صورتوں کو اس لیے یہاں پر لفظ یہ لائے ہیں کہ زہرا وین دوسری جگہ پر کیا ہے کہ زہرا وین یعنی یہ دو روشن صورتیں ہیں قیامت کے دن یہ ایسے آئیں گی جیسے بادل ہوتے ہیں یا صاحبان ہیں یا صفوں کی صفیں بنا کر جب پرندوں کی کتاریں اڑتی ہیں تو یہ دو کتاریں ہیں اور جو انہیں پڑھتا ہے اس کی طرف سے جھگڑا کریں گی یہ مشکات شریف کی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام یہ جو پڑھا جاتا ہے انسانوں کے منہ سے ایک ہے خدا کا کلام جو اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی تجسیم ہو جائے گی اور مجسم ہوگا یہ جو انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ان صورتوں کو لایا جائے گا اور یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی جھگڑے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل پیش کریں گی کہ رہا اس انسان کو بخش دے اس کو عذاب نہ ہو کیونکہ یہ میں پڑھا کرتا اسی سے ملتی جلتی عزیز آئی ہے کہ تراوی اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ لایا جائے گا اور اس اللہ علیہ وسلم قرآن کہے گا کہ اے رب میں نے اسے روک دیا تھا آرام کرنے سے اور اس کو سونے سے اور یہ رمضان میں مجھے سنا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری سفارش قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان صورتوں یا قرآن پاک کی وجہ سے اس انسان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے تو یہ اللہ کا کلام آ کر گفتگو کرے گا اللہ سے بات کرے گا کسی سے ملتی جلتی ہو بات کہ کبھی کبھی اس دنیا میں کلام وہ شکل کی صورت میں آ جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا یہ ابن کثیر کی جو مستد ہے نا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ایسی روایت لائے ابن عربی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ شاید پہلے بھی سنایا تھا بلکہ یقیناً سنایا تھا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں کہ جن جن اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتے رہے ان میں سے وہ کہتے تھے میں جوان تھا تو میرے والد مجھے بھیجتے تھے کہ فلاں فلاں فلاں فلاں جگہ جگہ جگہ اسپین میں چلے چلے جاؤ جاؤ جا کر بزرگ کی خدمت کرو ایک مرتبہ میرے والد نے ایک خاتون کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور اپنی دادی کی خدمت کرو میں جب پہنچا تو کوئی اسی نبے سال کی بوڑھی تھی اور اتنا نور تھا ان کے چہرے پہ کہ نظر نہیں جمتی تھی میں ان کی خدمت کرتا رہا ایک دروازہ کسی نے تو پوچھا کون ہے مختصر عورت آئی اور رو رہی تھی اس کا میرا شوق گم ہو گیا تو کبھی کبھی یہ کہتی تھی کہ ارے فاتحہ یہ کام کر دے فاتحہ یہ کام کر دے تو میں سوچتا تھا یہ فاتحہ کون ہے آخر کون ان کے کام کرتی ہے تو میں بھی پھر اس سوچ میں تھا کہ اس عورت نے روئی ہے اور ان کو بڑا درد آیا کہ اس کا شوہر گم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا اچھا بھائی پاتے جاؤ اس شوہر کو لے آؤ تو کہتے ہیں میں بالکل شکنہ ہو گیا کہ ہوتا کیا تھوڑی دیر میں دھرام سے آواز آئی اور ایک آدمی آ کے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں بہت بڑی خوشی ہوتی نے کہ یہ میرا شوہر ہے تو بس چلی جاؤ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اس نے کہا اسپین میں فلاں صوبے میں فلاں بازار میں پھر رہا تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ چیزیں آ کے دبوچا اور دھیان آ پھینکتی تو کہتے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا بیٹے میں بوڑھی ہو گئی اللہ سے دعا کرتی رہی پر ہاتھ پاؤں چلتے ہوئے دنیا سے لے جا تو مجھ پر انعام یہ کیا گیا کہ فرمایا فاتحہ تمہیں دے دیتے ہیں یہ کام تمہارے ہوتے رہیں گے ہمارے کلام سے تو جب میں فاتحہ کو کہتی ہوں کچھ کر دو تو میرے ساتھ پھر یہ ہو جاتا ہے اب یہ ایسی چیز ہے جس کو لوگ مانے یا نہ مانے لیکن وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہوتے تو ان کے و برکات اللہ تعالیٰ اس میں نہ رکھتا جھوٹ کی اپنی تباہی یہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتا جھوٹ خود آگ ہے وہ چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اللہ کا کلام قیامت کے دن آئے گا وہ قیامت کے دن آ کر پڑھنے والوں کی طرف سے حجت اور دلیل بن جائے گا کہ پروردگار اسے عذاب سے بچا دیجیے قال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المعروف والمنکر نیکی اور برائی سے روکنا لخلیفتان یہ دو چیزیں ہیں اللہ کی مخلوقیں دو عادتیں ہیں تلفان یوم القیامہ قیامت کے دن ان دونوں کو کھڑا کیا جائے گا فعمل معروف اور جو نیکی ہے شیرو وہ اپنے ماننے والوں کو بشارت دے گی خوشخبری دے گی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو کام کیے گئے تھے تو خوشخبری دے گی اور رہ گیا یہ وہ عمل منکر اور رہ گیا منکر برائی فیقول الیکم الیکم تو کہے گی بچو بچو ہٹو مجھ سے دور ہو جاؤ بلا لہو لزوما مگر یہ کہ لوگ اس کے ساتھ چپکتے چلے جائیں گے اس سے چمٹ لیں گے یہ قیامت کا ایک منظر صلی اللہ علیہ نے بتایا ہے دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کے کام بھی کرتا ہے برائی سے بھی روکتا ہے اور برائی کی طرف بھی جلا جاتا ہے نیکی کی طرف بھی جلا جاتا ہے فرمایا یہ نیکی اور برائی قیامت میں دونوں مخلوق بنا کر کھڑی کر دی جائیں گی تو جس جس نے وہ نیکی کی ہے وہ نیکی سے بشارت دے گی کہ آج آتیاں تیرے لیے اطمینان ہے خوش ہو جاؤ نماز ایک نیکی ہے تو یہ نیکی کھڑی ہو جائے گی اور اس کو بشارت دے گی اور جو منکر ہے برائی جو ہے مثلا چوری ہے اس کی ایک شکل بن جائے گی اب لوگ آ کر اس سے لکھتے گے وہ چوری اس لیے اپنے آپ سے ہٹائے گی کہ مجھے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا میرے ساتھ کیوں آ کے چمٹتے ہو اور جو دنیا میں چوری کرتا ہے وہ جا جا کر اس سے لکھتے گا لکھتے گا لکھتے گا حتیٰ کہ جتنے لوگوں نے وہ گناہ کیا تھا ان سمیت ان کا انجام ہو جائے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس دنیا کو جو دیکھا ہے تو آپ نے آپ کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے کیا کیا چیزیں وہاں دیکھی ہیں مثلاً آپ نے فرمایا کہ نعمان میں نے تمہیں دیکھا تم جنت میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنت قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہاری آواز سے گونج رہی سرت نعمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعمان میں نے تمہیں ایسے دیکھا ہے تم کوئی خاص کام کرتے ہو حدیث میں آتا ہے کان امی بس اس کی زندگی میں ایک ہی نیکی سب سے نمایاں تھی کہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ماں کی خدمت کرنا اسے اس مقام پر لے گیا کہ میں نے جنت میں دیکھا کوئی تلاوت نعمان کی آواز آ رہی ہے بہت بڑی چیز حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے جوتوں کی آواز مجھ سے بھی پہلے آ رہی تھی مجھے اللہ کے رسول میں تو کچھ نہیں سمجھتا کہ میں کیسے جنت میں چلا گیا سوائے اس کے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں دو رقطیں پڑھ لیتا ہوں اللہ آپ کے شکر کے لیے کہ اس نے وضو کی توفیق دے دی یہ وضو اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ فت الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے مرتا ہے قیامت میں بھی باوضو اٹھا جائے یہ کی توفیق سے کہ موت سے پہلے وضو یاد آ گیا کتنے ہی لوگ ہیں نماز پڑھنے میں انتقال ہو گیا وضو تک کہ مسجد کی طرف چلے انتقال ہو گیا حالت وضو میں بیماری شروع ہو گئی اور نتیجہ یہ ہے کہ وضو جاتا رہا لیکن دس دن بعد اس کا انتقال ہو گیا کہ حالت وضو سے شروع ہوا تھا نا اللہ کو منظور یہی تھا کہ شخص میرا اتنا پاک رہتا ہے کیا میں میرے سامنے بالکل پاک کیا تو اس لیے وہاں فرما دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی انہوں نے بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت میں نے وہاں دیکھا ایک جگہ پر یہ عالم مثال ہے سارا آپ نے میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ ڈھیر اٹھا رہا تھا کوئی اور اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا وہ گیا اور لکڑیاں لا کے گٹھا کھولا اس پہ باندھی پھر پھر اٹھانے لگا پھر میں نے دیکھا پہلے ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا بہت بوجھ ہو گیا نا پھر گیا پھر اٹھا کر لیا پھر گیا میں نے سے پوچھا کہ یہ کون ہے مطلب اتنا احمد ہے کہ پہلے ہی بوجھ نہیں کر کیا رہا ہے تو اللہ کے رسول یہ اس انسان کی سزا ہے جو زندگی میں وہ بوجھ اپنے دن میں لے لیتا تھا جو کر نہیں سکتا اب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے صبح گھر سے نکلے تو پہلے والدہ یہ چیز بھی لے آنا لے آئے پھر فون آ گیا بچوں کا کہ یہ ہاں سب چیزیں ہو جائیں گی شام کو جب گھر لوٹے تو پتا چلا دس کام لوگوں نے بتائے تھے سب پہ ہاں کر لی تھی اور کیے تھے تین کام یہی ہوا اس سے نہیں کی کہ میرے پاس وقت کتنا ہے میرے پاس پیسہ کتنا ہے میں کس کس کی فرمائش پوری کر سکوں گا غیر ضروری طور پہ کاموں کا بوجھ اپنے ذمے کرتا رہا اور نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو لوگوں کو شکایت پیدا ہو گئی لوگ کہنے لگے کہ جناب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا تم نے نہ کر دی ہوتی تو ہم اپنا کام خود کر لیتے یہ اس کی سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لیتا رہا اور کر سکتا نہیں تھا نے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت میں سے وہ آدمی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں آگے چلا میں نے دیکھا اتنا بہترین گوشت پکا ہوا ہے اتنا زبردست اور کچھ لوگ گوشت کھانے کے لیے بیٹھے وہ کام سے اٹھتے ہیں اور دوسری طرف ایسا گندا گوشت ہے اس پہ کیڑے چل رہے ہیں اسے جا کر کھاتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں پھر ادھر چلے جاتے ہیں پھر ادھر پھر ادھر میں نے جب ان سے پوچھا یہ کون ہے اور رسول یہ وہ ہیں جن کی اپنی بیویاں موجود تھیں لیکن وہ غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو دکھا دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں ایسے لوگوں کا یہ حشر ہوگا یہاں بتا دیا گیا کہ کیا یہ برائیاں جو ہیں قیامت میں ان کی شکل ہوگی لوگ آ کے اس سے چپک جائیں گے اور جس طرح وہ برائی سے چپکیں گے وہ کہیں گی نہیں تو ملے گی چھوڑ دو چھوڑ دو اس لیے سے تو پتا ہے نا کہ آج اللہ کیا ہونا ہے وہ کہے گی میری جان چھوڑ دو لوگ اس سے چپٹے رہیں گے حتیٰ کہ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اللہ تعالیٰ یہی سوموار منگل منڈے ٹیوزڈے وغیرہ وغیرہ یہ جتنے دن ہیں ان کو خدا پیدا کرے گا لائے گا اور ان میں جمعے کا دن جو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت روشن اور بہت نور والا بنا کر لوگوں کے سامنے رکھی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن جو ہے اب اس کی بیک گراؤنڈ بھی ایک اور ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کے انبیاء علیہ السلام پر وہی بھیجی اور کہا کہ آپ ایک دن ایسا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس میں عبادت کرنے والوں کو میں اجر دوں گا اور تم ایک دن اپنے لیے چنو یہ کائنات جب سے پیدا ہوئی ہے قرآن نے کہا ہے کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اللہ نے اسی دن بارہ مہینے بنا دیے اسی لیے اللہ نے منع کیا کہ بارہ سے تیرہ مہینے مت کرو چودہ مہینے مت کرو یہ کرتے تھے نا خدا نے اس پہ شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب آخری خطبہ دیا ہے تو آپ نے فرمایا آج زمانہ ٹھیک وہیں چل کر آ گیا ہے جہاں اللہ نے اسے پیدا کیا تھا سورج اور چاند کے نظام بالکل درست ہو گئے ہیں منع فرما دیا کہ اب کبھی بھی بارہ سے زیادہ مہینے نہیں ہو سکتے پھر دن آ گئے دنوں میں کون سا افسل ہے یہاں آ گیا جمعہ افسل ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ سوموار افسر سوموار کو افسر اس لیے کرا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو دن روزہ رکھتا ہوں ایک سوموار کو اور ایک جمعرات کو اور آپ نے سوموار کا تمہیں معلوم ہے میں اس دن پیدا ہوں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا دوسرے آپ نے فرمایا یہ دونوں دن ایسے ہیں کہ لوگ جب اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے تاکہ اللہ کے ہاں جب میرے اعمال پیش ہوں اثر سے مغرب کے درمیان جس وقت بھی اللہ کے بیچ سے گواہی دیں کہ میں خدا کی عبادت میں کیونکہ عبادت کی یہی صورت ہو سکتی تھی نا یا تو ہو سکتے مغرب تک پھر آدمی بیٹھا رہے دو دنوں میں یا یہ کہ روزہ رکھ لے اور کام بھی کرے تو ہے تو وہ عبادت میں اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دو دنوں میں روزہ رکھتا ہوں اسی وجہ سے بعض رات اس طرف گئے ہیں کہ سوموار کے دن کا انتقال افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وہ کہتے ہیں کہ سوموار کے دن ہوا اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے غروب آفتاب کے بعد جس آدمی کی بھی تدفین ہوگی سوموار کی رات مل جائے یا سوموار کا دن مل جائے یہ اس انسان کے لیے بشارت کی بات ہے کہ اس دن اس کا انتقال ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یہاں یہ آ گیا کہ جمعے کو پیش کیا جائے گا اور بہت خوبصورت بہت نورانی نورانیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے کہا کہ ایک دن تم لے لو اور یہ تمہاری مرضی ہے یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آپ ہفتے کا دن دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دے دیتا ہوں اور ہفتے کے دن میں تمہارے لیے برکتیں بھی میں دوں گا لیکن یہ وہ دن نہیں ہے جو ہم نے پسند کیا پھر عیسائیوں کی باری آئی ان پر وہی نازل کی گئی انہوں نے اتوار کا دن لے لیا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا اللہ جمعے کا دن دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تھا وہ دن جسے میں نے اپنی آن ہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ لوگ اس تک پہنچے مگر تم لوگوں کو توفیق دی گئی تم کس تک پہنچے ہو تو جمعے کے دن کی عبادت یہ زیادہ ہو گئی یعنی جمعے کی نماز اور اس کے انوار اور برکات زیادہ ہو گئے اتنے زیادہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو چاہے کہ قیامت میں اللہ کے قریب بیٹھے تو تم میں سے جو آدمی جمعے کے دن جتنا امام کے قریب ہوگا قیامت میں اتنا ہی اللہ کے بھی قریب مصیبت یہ ہے کہ آدمی حدیث پہ عمل کرے کیسے بہت مشکل ہو گئی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے کے دن یہ جو پہلی آزان ہوتی ہے اس آزان کے بعد سارے کام نہ جائے کھانا بھی نہ جائے پینا بھی نہ جائے لکھنا بھی نہ جائے پڑھنا بھی نہ جائے خرید و فروخت بھی نہ جائے اسی کے پہلی آزان ہوگی اس پہلی آزان کے بعد صرف کوئی کام ہے جو جمعے کے لیے جیسے وزو کر لینا غسل کر لینا اپنے لباس کو تبدیل کرنا یہ جائز ہے اب ہوتا کیا ہے اسی لیے کو کہا لکھتے ہیں کہ پہلی آزان اور دوسری جو آزان ہے ان کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہونا بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس میں ایک آدمی نہ آنا چاہے تو نہ آ لے وضو کرنا چاہے تو وضو کر لے اور آ جائے وہ مسجد میں اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے اب ہمارے یہاں مصیبت یہ بنی کہ جب ملک بنا تو یہاں پر یہ رواج شروع ہوا کہ جی جمعے کے دن تقریر ہے پہلے نہیں ہوتا ہندوستان میں اب بھی ہم نے دیکھا کئی مساجد ایسی ہیں کہ ٹھیک اپنے وقت پہ آزان ہوئی جیسے ساڑھے بارہ بجے پندرہ منٹ کا وقفہ ہوا فون بجے جو نہانا ہے غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے گھر کے آ گئے اور انہوں نے اٹھ کے دوسری اذان دی اور خطبہ شروع کر دیا پندرہ بیس منٹ لوگ گھروں کو چلے گئے اور پھر اس کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے تھے بعض کے لیے دلی میں دیکھا ہم نے کہ وہاں ایک بستی تھی چار پانچ آدمی کس کونے میں کھڑا ہے کس کونے میں کس کونے میں لوگوں کو جس کی بات چیت پسند آئے بیٹھنا ہے بیٹھے نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے یہ تھا اصل مسئلہ اب مصیبت یہ ہو گئی کہ تقریر شروع کر دیتے ہیں وہ تقریر چلتی ہے دو بجے تک آدمی کہتا ہے ساڑھے بارہ سے دو بجے تک میں کروں کیا اب لکھے کھائے پیے وہ جو گناہ گار ہے اس گناہ کا اصل ذمہ دار جو مسجد کمیٹی ہے نا مسجد کے امام صاحب ان پر جا کر پڑتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے یہ سہولت کی بجائے تنگی رکھی اسی لیے کراچی میں مفتی حضرات بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بجے پہلی آزاد ہو ساڑھے بارہ تقریر شروع کر لو ایک بجے تقریر کرتے رہو اور پہلی آزان دو ہی ایک بجے تاکہ لوگ گناہ گار نہ ہو باقی مفتی حضرات اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیلا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے مت تقریر کرو لوگوں کو کہو اگر سننا ہے تو جمعے کے بعد بیٹھ جانا نماز اپنے وقت پہ پڑھاؤ لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی یہ کام کہے یا جو بھی یہ بات کرے گا وہ مرتد اور کافی قرار پائے گا اس سے کم تو ہمارے یہاں پتوے نہیں نہ ہوتے یا وہ کم سے کم بدتی یا کم سے کم بے عدد قرار پائے گا یا کم سے کم یہ کسی دین کا شعور نہیں ہے حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ بارہ پچیس پہ ہے بارہ پچیس پہ ساڑھے بارہ بجے آزان دے ہمارے انتظار میں بارہ بج کے پچیس تیئیس منٹ بلکہ کہنا چاہیے اس سے زیادہ کہیں بھی زوال نہیں ہوتا بارہ پچیس پہ آزان ہو جو بات چیت کرنی ہے پندرہ منٹ بیس منٹ کر کے اس کے بعد دوسری آزان ہو لوگ نماز پڑھیں اب کسی نے سننا سننا ہے نہیں نہ سنے یہ تھا اسی لیے اب یہ دیکھیں نا پندرہ بیس منٹ کا وقفہ اس کے ساتھ وہ عزیز پلا لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چاہے کہ قیامت میں اللہ کو حاصل کرے وہ جمعے کے لیے جتنا امام کے قریب آئے گا اللہ کو کو ہی اسے خود ملے گا کیونکہ ہے ہی پندرہ بیس منٹ بیٹھنا اور بیٹھنا کیا ہے چار سنتیں پڑنی پانچ سات منٹ اس میں بھی خرچ ہو جاتے ہیں اگر اطمینان سے سنتیں پڑھے اور اس کے بعد دوسری آزان ہے خطبہ اور اسی وجہ سے جمعے کے دن کے لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ جمعے کا جب جمعرات کو سورج ڈوبتا ہے اس سے لے کے جمعے کا سورج ڈوبنے تک آپ نے فرمایا ایک دعا ہر آدمی کی قبول ہو جاتی ہے ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں جو آدمی مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے سات گھڑی کون سی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جمعرات کے دن غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ جمعوں میں جب امام دو کے درمیان بیٹھتا ہے وہ ہوتی ہے کچھ کا خیال یہ ہے کہ اثر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے بہت سی روایات ہیں لیکن حدیث میں بس اتنا آیا ہے کہ جمعرات کے غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک ایک گھڑی یونین ایسی آتی ہے جس میں جس آدمی نے جو دعا مانگی اللہ قبول کر دیا جمعے کے فضائل پہ زاد میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے اس کی جمعے کے متعلق بہت اسی طرح حدیث میں میں آتا ہے کہ تم سے کوئی آدمی جمعے کے دن سورہ کاف پڑھتا رہے تو آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس تک کوئی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دے گا کہ کوئی آدمی اسے دھوکہ نہیں دے سکے نور پیدا ہو جائے حضرت نقوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے شاید کہتے تھے کہ میں سات سال کا یا نو سال فرمایا فرمایا میں اتنا تھا اور میری والدہ نے مجھے ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھا دیا کرتی تھی اور نبے سال کی عمر حضرت احمد اللہ کی ہوگی فرمایا آج تک کوئی ایک جمعہ ایسا نہیں گزرا جب ہم سورہ کاف نہ پڑھتے عمل ایسا ہوتا ہے کہ شروع کر لیا بس موت تک کافی ہے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعے کے دن کاف پڑھ لے اس کے دل میں اللہ اتنا نور بھر دیتا ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے تک لوگ اسے دھوکہ نہیں دے سکیں گے یہ جمعے کی تبدیلت عجیب بات نقل کی ہے مالکی فقیر ہے اور کیا نام تھا ان کا وہ ابن رفیع یہ پہلے بھی بات سنائی ابن تقیق احمد اللہ علیہ اتنے بڑے فقیر تھے کہ اب تک کہہ ان کا مسئلہ ہے کہ شافی تھے یا مالکی تھے دونوں فقہ میں اللہ نے اتنا علم انہیں دیا تھا وہ کہتے تھے میں جہاز میں پیدا ہوا اور میرے والد جب مجھے لے کر آئے بیت اللہ میں تو جدہ پہنچے پھر میری والدہ اور والد آئے برا کرنے کے لیے تو میرے والد نے اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ کے مجھے طواف کیا اور کہا اللہ اس مجھے دیتا ہوں میرے اس بیٹے سے کچھ دین کا کام ابن رفیق رحمت اللہ کے خدا نے اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا اب تک لوگ پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ان کے ان کے وہ ان کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ان کے شگیر چلتے میں نے دیکھا تو وہ کھڑے قبرستان میں رو رہے تھے مجھے بڑا تعجب ہوا قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں تو میں حاضر ہوا میں نے کہا آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میرا دوست ہے اس کا کل انتقال ہو گیا تھا اس کی قبر میں نے ان سے کہا کہ کیسے تو انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے اس سے بڑا تعلق تھا یہ بتا اس کا حشر کیا ہو تو تو رات میں میں میں نے اسے خواب دیکھا بہت اچھی حالت تھا سخت پہ بیٹھا ہوا بہت بہترین کپڑے اور کیا چیزیں سامنے پڑی تھی کھانے کے لیے میں نے کہا سناؤ کیا ہوا اس نے کہا بس اب آپ چھوڑ کے جب مجھے چلے گئے تو قبر میں میں لیٹا ہوا تھا اور مجھے ہوش آ گیا تو میں نے دیکھا تو ایک کتا تھا اور وہ کتا بالکل میرے قریب آ گیا اور وہ اتنا مجھ سے خوف محسوس ہوا کہ ہوگا کیا تو اتنے میں میں نے دیکھا ایک بہت اچھا خوبصورت لڑکا آیا اور اس نے آ کر اس کتے کو ڈانٹا اور نکال دیا یہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہمارے رشتے لڑکوں کی صورت میں اسی لیے بعض لوگ جو لڑکوں کو کبھی خواب میں دیکھتے ہیں نا کہ لڑکے آئے اور بہت خوبصورت تھے وہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اسے کوئی چیز بتانے آتے ہیں اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ اگر کسی ایسے ویسے گناہ میں مبتلا ہو تو خوبصورت لڑکے جو آتے ہیں مگر حقیقت عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو اس حرکت کو وغیرہ اسی طرح عذاب آ جائے گا جیسے ہم پہلے لوت علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت لڑکا یا اس کتے کو ڈانٹا اور نکل گیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میرا یہ عذاب یہ کتا جو تھا اس کو ہٹا دیا آپ کون ہیں تو اس نے کہا تم ہر جمعے کو سورہ کہاں پڑھا کرتے تھے نا میں وہی عالم مثال آ گیا نا وہ ایک نیکی تھی نا خدا نے اسے خوبصورت لڑکے کی شکل میں قبر میں اسے دکھا دیا یہاں پر حضرت یہ فرماتے یہ جمعے کے دن تو جمعے کے دن کو جو اللہ اتنا نورانی کر کے لائے گا اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اللہ جمعے کے دن سے خوش ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جمعے کے دن لوگوں کو چھٹی دے دی جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ جمعے کی نماز کے بعد کاروبار شروع کریں اس سے پہلے نہیں اور اسی لیے آتا ہے زمانے کی تاریخ میں ایک ایک تابعی تھے وہ اپنے کسی استاد کا لکھتے ہیں کہ اتنے اچھے تھے اتنا پڑھاتے تھے اتنا پڑھاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بچپن تھا تو مجھے اپنے استاد کا آنا اتنا ہی برا لگتا تھا جتنا ہفتے کے دن کی صبح بری لگتی تھی مطلب وہ فرسٹ ڈے ہوتا تھا نا ایک دن کی چھٹی کے بعد جب بچے کو جانا پڑے اسکول میں تو جس دن کلاس پہلی ہوتی ہے جس دن نفرت ہوتی ہے نا کہ کیا اچھے آرام سے دن گزر رہا تھا ان کا مجھے ایسے برے لگتے تھے جیسے ہفتے کے دن کی صبح بری ہوتی تھی تو جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دیتے تھے کہ اس دن جمعے کو چھٹی کر دو پھر وہ حکم دیتے تھے کہ مسجد نبی میں اور یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری مملکت میں جاری کرا دیا کہ سرکاری خزانے سے خوشبودار لکڑی خریدی جائے اور جمعے کے دن لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے مسجد میں دھونی دے دی جائے تاکہ کسی انسان کو بھی وہاں کے ماحول کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے دقت نہ پیش آئے لوگ خوشبو میں نماز پڑھے یہ ساری جمعے کے دن اس لیے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اسی لیے آپ نے بتایا کہ لوگوں اکثر جو جمعہ تم درود شریف زیادہ پڑھا کرو اور سب سے زیادہ جو چیز مجھ پہ پیش کی جاتی ہے وہ جمعے کے دن پیش کی جاتی ہے اب جمعہ جو قیامت میں آئے گا تو جس شخص نے جمعے کا جتنا اہتمام کیا ہوگا اتنی روپ سے بھی مل جائے گا یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کے لیے جو حادیث لائی ہیں یہ چند ایک روایات تھی باقی انشاءاللہ